الرسول سلام مسکل قرآن پاک آسمانی کتاب ہمارے پیارے پیارے کوئی کی صورت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کم و بیش تیئیس سال میں نازل ہوا امیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کا ذکر سب سے پہلے کس سے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار شیرا میں عبادت فرما کرتے تھے اظہار نبوت سے قبل یعنی بے ست سے قبل بھی وہی نازل نہیں ہوئی تھی پھر ہیرا ہیرائی میں وہی نازل ہوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا اثر لیا اور سب سے پہلے ام المومنین خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا تذکرہ فرمایا یہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی